چند اشارے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے کبھی آپ نے قرآن پاک میں استغفار کے احکامات اور قصوں پر غور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد سے عرض کر رہے ہیں اے ہمارے ابا جی ہمارے لیے استغفار فرمائیے والد محترم نے وعدہ فرما لیا غور کریں حکم آ رہا ہے کہ اے نبی یہ گناہ گار لوگ اگر آپ کی خدمت میں آئیں اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے پھر او آپ بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں تو ان کی معافی پکی سبحان اللہ غور کریں حکم آ رہا ہے اے نبی کلمہ طیبہ پکا کریں اور اپنے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے استغفار فرمائیں اور دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ عظیم فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کو کہا جاتا تھا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تمہارے لیے استغفار فرمائیں تو منافقین تکبر سے اپنے سر گھمانے لگتے ان اشاروں پر غور کریں ان کا لطف لیں اور ان سے اپنے لیے سبق سمجھیں یہ سب قرآن پاک کے روشن انوارات ہیں استغفر اللہ علی ولکم المؤمنین والمؤمنات الحیہ امن منہم بلاموات